اور تمہارا پروردگار یقیناً ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا اور وہ بڑا اقتدار والا بڑا علم والا ہے